حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں سات جنگوں میں حصہ لیا صحابہ کے جنگ کے لیے چلے جانے پر میں خیموں میں رہتی یعنی سامان کی حفاظت کرتی ان کے لیے کھانا تیار کرتی زخمیوں کا علاج کرتی اور بیماروں کی دیکھ بھال کرتی سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو چھپن